بھائی یہ ساتھیوں سے درخواست ہے کہ جو موبائل پر مووی بنا رہے ہیں وہ نہ بنائیں اس پروگرام کے تقدس کا خیال رکھیں